بسم الرحمن روشنی اللہ تعالیٰ کا نا نال شروع جڑو بے بہ مہربان مچھرے مالو ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کو نادل کرنوں اس اللہ کی طرف ہوئے جڑو زبردست ہے حکمت آلو ہے ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا آسمان تے زمین تے ان بشکار کی ساری چیز برحق پیدا کی تے ایک مین مدت واسطے پیدا کیے ہیں تو کافران نے اس چیز سے منہ موڑ لیو ہے جس نے یہ خبردار کیا گیا ہے قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا تم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو یہ تکو تے صحیح جنہ کی تم اللہ تعالیٰ نے چھوڑ گئے عبادت کریں منہ دسو ہاں انہوں نے زمین کی کیڑی چیز پیدا کی ہے یا اسمانہ ماں انہوں کی کئی سانج ہے اس کو پہلا کی کئی کتاب میرے کو لیاؤ یا کوئی اور علم لیاؤ جڑو چلے آتو وہ جے کر تم سچائیں ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهم عن سے زیادہ گمراہ کون رہے گو جڑو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے اس اگے دعا کریں جڑا قیامت توڑی اس کی دعا نہیں سن سکتا تے انہوں نے کی دعا کی کئی خبر ہی نہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ تو جس ویلا لوگ کٹھا کیا جائیں گا وہ انہاں کا دشمن ہو جائیں گا تو وہ انہاں کی عبادتیں سنوں انہوں مکر جائیں گا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سلسلہ ماری صاف آیت انہوں نے پڑھ گئے سنائی دیں تاں کافر لوگ سچی گل نہ جس ویلے وہ انہوں کو لے آگئی کہہ دیں کہ یہ تو بند ہے بند ہے جادو ہے أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم کیوں وہ یا کہیں جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو پلہ تے بنا لیو ہے تم فرما دیو کہ جے میں یو پلہ تے بنا لیو ہے تو تم منا اللہ تعالیٰ تے بچان کو کچھ اختیار نہیں رکھتا تم اس کا بارہ میں جیڑی گل میں وہ انہوں نے خوب جانے وہی میرے تے تھارے بشکار گواہی واسطے سدھو ہے تے بڑو بخشن آو مجھ مہربان ہے يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلا ما يوحى دیو جو ہوں کوئی اوپرو رسول نہیں ہوں تو ہوں نہیں جانتو جو میرے نال کے کی ہو جائے گو تو تھارے نال کے کی ہو جائے گو ہوں تو بس اس سے بر چلوں جو میرا در وہی کی ہو جائے اور ہوں تو بس صاف صاف بران آلو ہی ہوں قل أرأيتم إن كان من عند الله الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو یہ تکو تے صحیح جے کریو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرفوں وے تو تم اسنا نہ منتا وے اور بنی اسرائیل بچوں ایک گواہ نے اسی جسی اس سے جسی کتاب کی گواہی بھی دیتی وے پھر وہ ایمان بھی لے آئے ہوئے تے تو نے تکبر کیو ہوئے پھر تھارا ظالم ہون میں کے شک ہے یقین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں نے ہدایت نہیں دیتو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه کافر لوگ ایمان آنا واسطے کی جے یو دین چنگو تو تاں یہ مارا تے پہنا ور نہ آتا تو جد انہوں نے اس قرآن تے ہدایت نصیب نہیں ہوئی وہ کہہ دیں گا جے یو تے پرانو چوٹ ہے ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين تو اس سے پہلا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لوکاں واسطے رہنمائی کرنا لی تو رحمت تھی تو یہ کتاب اس کی تصدیق کرنا لی ہے عربی زبان میں ہے تو یہ ظلم کرن آلانا ڈراغے تو نیکو کارا واسطے خوشخبری ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا عليهم ولا هم بلا شبہ جنہ لوکاں نے کیوں جی مارو رب تے بس اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر وہ اس گل پر قائم دائم رہا اس ان لوکاں تے نہ کوئی ڈر گو تے نہ بھی گمگین وے گا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون یہ لوگ جنتی ہیں یہ صدا اس سے مریں گا یہ بدلو بے گو انہوں کا کم مانگو جڑا بے کرے میں تھا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين تو ہنے انسان نہ اپنا ماں باپ نال نیک سلوک کرنے کو تاکیدی حکم کیو ہے اس کی ماں نے اس نے تکلیف چل گئے شکم میں رکھو تو تکلیف چال گیا وہ جمیوں تو اس کو شکم میں ریڑو تو دودھ چھڑکانوں تری مہینہ میں توڑی کے جد وہ اپنی جوانی نہ پجے تو چالیاں سالوں ہو جائیں وہ کہے اے میرے ربا تو منت توفیق دے ہوں تیری نعمتوں کو شکر کرتا رہوں جیڑی تے میرا ور تو میرا ماں باپ پر انعام کی تو ہوں نیک کم کروں تے ہوں وے نیک کم عمل تے ہوں وے نیک عمل کرتا ہوں جنہاں نہ تو پسند فرماوے تے میرا واسطے میری اولاد نہ وی نیک کر دے ہوں تیرے اگے توبہ کروں تو ہوں فرما برداراں وچوں اولاد أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نیک عمل ہم قبول کراں تو جنہ کی برائی ہم معاف کر دیاں یہ جنتی لوگ کم ہوئیں یو ہے سچو وعدو جڑو انہوں نال کی ہو جائے سو والذی قال لوالدیہ افل لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله الله ويلك آمن إن وعد حق فيقول وا یس لو ہل پیلی وہ جس نے اپنا ماں باپ نہ کیو جس تھارا بر افسوس کیوں تو اس گلوں ڈرامے جی ہوں قبر تے زندوں کر جاؤں گا حالانکہ میرا تے پہنا بہت ساری امت گزر گئی ہیں وہ دوئے اللہ تعالیٰ کے فریاد کریں کہیں ہو کم بختہ ایمان لیا اللہ وہ وعدو یقین سچو ہے تو وہ جواب دے یہ کی ہے یہ تو بس پچھلا کی کہانی ہے حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين یہی وہ لوگ ہیں جنہ عذاب کی گل انہوں تے پہلا جنہ تے انسانہ کی جماعتوں کے نال نال ان دا عملہ وہ پورو پورو بدلو دے دیا ہے تو انہوں پر ظلم نہیں ہوتے الحب تم کوئی بتی کم فی حتی کم دنیا وسطم تو تم بہار فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون تو جس کافر دوزخ کے سامنے آنے جائے گا اور کیوں جائے گا تو انہیں اپنا حصہ کی لذت کی چیز دنیا کی زندگی میں ہی حاصل کر لیں تو تم انہوں کا مزہ لٹ آج تو انہوں زلت کا عذاب کی سزا دیتی جائے گی کیوں کیونکہ تم زمین میں انک آکڑے میں تھا تو اس گلوں جہ تم نافرمانی کرے میں تھا وَالْكُرْ أَخَاعَادِ إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عظیم قوم عاد کا پائی حضرت حود علیہ السلام وہ چیتو کرو جس ویلے انہوں نے اپنی قوم احقاف مڈرائی تو یقینا انہوں تے پہلا بھی تو انہوں تے بعد بھی ڈران والا پیغمبر ہو گزرے آئے تے تم اللہ تعالیٰ تے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیوں جے منا تھارا ایک بڑا تیارا کا عذاب وہ ڈر ہے قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله عليكم عذاب يوم عظيم تو قوم عاد کا پائی ہود علیہ السلام کو چیتو کرو جس ویلے انہوں نے اپنی قوم احقاف میں ڈرائی تو یقین انہوں نے پہلا بھی تو انہوں نے بعد بھی ڈران والا پیغمبر ہو گزرے ہیں جے تم اللہ تعالیٰ تے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیوں جے منا تھارا ور ایک بڑا تہاڑا کا عذاب وہ ڈر ہے قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين انہوں نے کیوں کیوں تم مارا کول ہے اس سے گلوں آئے ہوئے جہاں مارا خدا تے ہٹا چھوڑے لہذا جے تو سچو ہے تو وہ عذاب مارا ور لے آ جس کو مارا نال وعدو کرے قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون ہود علیہ السلام نے فرمایا اس کو علم تے اللہ تعالیٰ کو لئی ہے اور ہوں تے تونا وہی سنیو پچاؤں جڑو دے گا ہوں چلائے گیا ہوں ور ہوں تونا دیکھوں آن ہاں کہ تم جائل پونو کر رہے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تو جس ویلے انہوں نے وہ عذاب چھاڑا ہوں اپنا مدانہ در آتو دیکھو وہ کہنے لگا یو تے وہ چھاڑے جڑو مارا ور برے گو نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس واسطے تم کالا ہوا وقت یہ ایک کھنڈو ہے جس میں دکھ دینے والا عذاب ہے تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وہ ہر ایک چیز نو اپنا رب کا حکم نال تباہ کر چھوڑے گو پھر وہ اسرا ہو گیا کہ انہوں کا کھولا تے بجن کچھ نہیں دسے تو ہم مجرم لوگ کا نا اس طرح سزا دیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاهُمْ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تو یقیناً انہیں قوم آدنا اسی کی طاقت دیتی تھی جنہ کی تونا نہیں دیتی اور انہیں انہوں کن تے اک اور دل دیتا تھا اور انہوں کا کن نالے انہوں کی اک تے انہوں کا دل انہوں کا کچھ بھی کم نہیں آیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی آئے نہیں مننے تھا تو اس عذاب نے ریا جس کی وہ ڈامے میں تھا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو انہیں تھرک کولے کالے کی مجھ ساری بستی علاق کر شوڑی تو انہیں اپنی قدرت کی نشانی پھر پرک کے بیان کی تنجے میں باز آجیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون پھر جڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ تے علاوہ اللہ کو قرب کھٹن واسطے خدا بنا لیا تھا انہاں نے انہاں کی کیوں نہیں مدد کی بلکہ وہ انہاں نے گم گیا تو یہ انہاں اپنوں بنایا وہ کور تھو تو وہ کوری گل تھی جنہی وہ پلے تھے بنامے میں تھا وَإِن صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا یاد کرو جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنگی ایک جماعت تھارا در پھیر چھوڑی تھی تاج وے قرآن سنے پھر جس ویلے وہ ات پج گیا وہ آپس میں لگا چپ ہو جاؤ پھر جس کڑی تلاوت پوری ہو گئی وہ اپنی قوم در چلیا گیا تاکہ انہوں نے آگاہ سمعنا كتابا یا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم انہوں نے کیوں اے ماری قوم انہوں نے ایک اسی کتاب سنی ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام سے بعد نازل ہوئی ہے جڑی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنا لی ہے وہ سچا دین کی رہنمائی کریں تو صد و رستو دسے یا قومنا عجیب داعی اللہ و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبكم ويجركم من عذاب علیم اے ماری قوم یہ لوگوں اللہ تعالیٰ در بلان آلہ کی گل مان لیو تے اس پر ایمان لے آؤ وہ تھارا گناہ معاف کر دیا گو تے وہ تونا دردناک عذاب سے بچا لیا گو وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أولئك في مبين تنا اللہ تعالی سوا اللہ تعالیٰ در بلان آلہ کی گل نہیں سے پھر وہ زمین ماں اللہ تعالیٰ کا قابو تے بار نہیں ہو سکتو تو نہ اللہ تعالیٰ تے سوا اس کو کوئی مددگار ہو سکے इसा لوگ تے کھلی गुमराही مائیں أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه قدير کیوں وہ دیکھتا نہیں وہ اللہ جس نے سارا اسمان تے زمین پیدا کیا اور وہ انہوں نے بنانا تھکو نہیں وہ مردانہ زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنا لو ہے ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تو جس طرح کافر لوگ دوزخ کے سامنے آنے جائے گا کیوں جائے گا برحق نہیں کہیں گا مارا رب کی قسمیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرما گو گا اپنا کفر کا بدلے عذاب کا مزہ چکھو فاصبر صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ ہمت پیغمبر صبر کرتا رہا تم بھی صبر کرو ان واسطے عذاب کی تاول نہ کرو جس تیڑا یہ اس عذاب نہ دیکھ لیں گا جس کو ان وعدوں کی ہو جائیں یہ خیال کریں گا جنہیں یعنی یہ دنیا میں ایک دن کی چھٹ کڑی سے زیادہ ریائی نہیں یو پورو پورو ہوئے تنا فرمانا تسوا اور علاق بھی کون و